这个。 کا تعلق آتا ہے اور جس دل میں کثرت ذکر کے نتیجے میں اللہ کا یقین آ جاتا ہے اس کی زندگی میں سنتوں کا اتباع آتا ہے یہ ایک ترتیب ہے ذکر کی کثرت سے دل میں اللہ کا یقین آتا ہے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین ہے جب تک یہ دونوں نعمتیں حاصل نہ ہو جائیں اس وقت تک زندگی میں سنتوں کا اہتمام نہیں ہے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چاہے جتنا دے اور آپ سے تعلق اور محبت سے دعوت چاہے جتنا کر دے لیکن سنتوں کے اتباع کی جو تڑپ ہوتی ہے سنت چھوڑ جانے پر جو تکلیف ہوتی ہے اور ہر وقت سنتوں کے اہتمام کی جو فکر ہوتی ہے وہ اسی وقت آتی ہے جب دل میں اللہ کے یقین خوب پوسا ہو جاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے ترتیب کو سورہ احزاب نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی ضرورت ہے ارشاد فرمایا لقد لکم فی رسول اللہ کا نا تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لیکن کون حضور کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائے گا عملی اعتبار سے کس کے لیے ہے یہ نمونہ فرمایا لمن علی یرجو اللہ والیوم اور یہ نمونہ اس کے لیے ہے جس کو اللہ کا یقین ہے آخرت کا یقین ہے اور یہ اللہ کا اور آخرت کا یقین کیسے آتا ہے وہ رق اللہ کثیر اور جو کثرت سے اللہ کو جانا ہے یہ ایک ترتیب ہے اللہ نے ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمایا دیکھ عجیب بات ہے جب کسی کو ہر وقت یاد کیا جاتا ہے اور وہ ہر وقت انسان کے تصور میں رہنے لگتا ہے تو پھر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی حقیقی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں اسے مشاہدے کی نعمت نصیب ہو جائے یہی وہ نعمت ہے جس کا تذکرہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں حضرت جبریل امین نے ایک مرتبہ تشریف لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات فرمائے اور صدور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر سوال کا بہت واضح جواب دیا انہوں نے پہلا سوال کیا حضور ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ نے عقائد کا تذکرہ فرمایا پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ نے اعمال کا تذکرہ فرمایا نماز روزہ پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ حضور احسان کسے کہتے ہیں تو آپ نے مشاہدے کی کسی کیفیت کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا الحسان انتا ان کرتا ہوتا وہ علیہ وا احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو حقیقی مشاہدہ اس دنیا میں نہیں لگتی وہ کا لیکن کثرت سے یاد کرنے کی وجہ دیکھیے ماں اپنے بیٹے کو کثرت سے یاد کرے تو اسے لگتا ہے بیٹے کا چہرہ میرے سامنے ایک دوست اپنے دوست کو کثرت سے یاد کرے تو اس کو لگتا ہے کہ دوست کا چہرہ میرے سامنے ہے وہ تو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے بالکل اسی طرح جب بنتا بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ میں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ تو میرے ساتھ دے آگے بما تکن تمام فکیل نہ ہو یا تمہارے لیے یہ مشاہدہ حقیقی نہیں ہوگا اس دنیا میں لیکن اس مشاہدے کے ذریعے اس مشاہدے کے نتیجے میں تمہیں یہ نعمت حاصل ہو جائے گی کہ پھر تم کو ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ خیال تمہاری حفاظت کرے گا تمہارے تمہیں گناہوں سے بچائے گا تمہیں برے خیالات سے بچائے گا اللہ تو ہر وقت ہر ایک کو دیکھ رہے ایسا تھوڑی کہ جو اس کا خیال کرے اللہ اسے دیکھ رہے جو نہ خیال کرے اللہ اسے نہیں دیکھ رہے لیکن ہر وقت یہ خیال رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ اسی مشاہدے کی کیفیت کو حاصل کر لینے کے بعد ممکن ہے جس کا تعلق کثرت سے دیکھے اب جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے اور انسان کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے مجھے اللہ کے پاس اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو اس لیے فکر ہوتی ہے کون سی زندگی اللہ کو پسند ہے کون سی زندگی اللہ کو ناپسند ہے ہر موقع پر کون سا عمل اللہ کو پسند ہے کون سا عمل اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے میں نے تم کو ایک مکمل زندگی دے دی ہے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل زندگی ہے بس اسی کی نقل یہ صرف کوئی قانونی چیز نہیں ہے کہ بس کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس لیے ہم اس کی نقل کریں لیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت جس کے ذریعے سے آتی ہے دل میں اس کی محبت بھی بیٹھ جاتی ہے اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی بیٹھ جاتی لیکن سب کو معلوم ہے زندگی ہمیں کس نے دی اللہ نے اللہ کے سوا کوئی زندگی لینے والا اللہ مقمی ہے اللہ ہی ممی ہے اللہ ہی زندہ کرنے والے ہیں اللہ ہی مارنے والے ہیں اللہ ہی رزاق ہے اللہ ہی نے ہمارے جسم کو بھی بنایا ہے اللہ ہی نے ہماری روح کو بھی بنایا ہے اللہ ہی ہم کو غذا بھی دیتے ہیں اللہ ہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اللہ نے ہم کو زندگی دینے کے لیے جس کو سبب بنایا ہمارے دل میں فطری طور پر اس کی محبت رکھی ماں کو اللہ نے سبب بنایا تو بچے کو ماں سے کیسی تڑپا دینے والی محبت ہوتی ہے کیسی بے چین کر دینے والی محبت ہوتی ہے چونکہ ہمارے جسم کو جب اللہ نے بنایا تو ماں کے جسم کو ذریعہ بنایا ماں کے جسم کے اندر ہمارے جسم کو بنایا اور ماں کے جسم کے ذریعے ہمارے جسم کو بنایا ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا تو ماں کی زندگی کو ذریعہ بنایا باپ کی زندگی کو ذریعہ بنایا بالکل اسی طرح جس طرح اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں لیکن دنیا میں اللہ بغیر سبب کے نہیں پیدا کرتے اسی طرح اللہ ہی ساری روحانی نعمتیں دینے والے ہیں اللہ ہی ایمان دینے والے ہیں اللہ ہی دلوں کو چمکانے والے ہیں لیکن دنیا دار الاسباب ہے اللہ بغیر سبب کے نہیں دیتے اور اس کے لیے سب سے بڑا سبب بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح یہ ممکن نہیں ہے بچے کے دل میں باقی محبت بچے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری ماں کالی ہے یا گوری ہے پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے بس وہ تو ماں کے اس کا دل ماں کے لیے تڑپ بڑے ہو جانے کے بعد تو پھر تو بہت ساری محبتیں دل میں سما جاتی ہیں لیکن جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس طرف اس کی ماں ہوگی کالی کلوتی ان پڑھ بد مزاج گندی گندے کپڑے پہنے ہوئے اور دوسری طرف دنیا کی دس حسینائیں جمع ہوں بچہ اپنی ماں کے بول میں جائے گا کسی حسینہ کی طرف پلٹ لیں گے گا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے ذریعے اسے زندگی عطا کر ممکن نہیں ہے کہ بچہ زندہ ہو اور اپنے ماں کی طرف متوجہ نہ ہو اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا دل زندہ ہو اس کے دل میں ایمان ہو اور اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو ممکن اب یہ جو سنتوں کا اتباع ہوتا ہے یہ صرف قانونی نہیں ہوتا پھر یہ محبت کی طرف کے ساتھ پھر کسی سنت کے چھوڑ جانے پر انسان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے جیسے سب سے قیمتی چیز چھوڑ گئی ساری دنیا کی دولت اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا ایک سنت کے چھوڑ جانے پر افسوس ہوتا سنتوں کے سلسلے میں گزشتہ ملاقات میں دو بزرگوں کے واقعات سنائے گئے تھے ہمارے بہت سارے احباب اس مجلس میں نہیں تھے اس لیے دل چاہتا ہے کہ وہ دونوں واقعات آج پھر سنا دیے تھے بعض قریب کے دو بہت مشہور بزرگ یہ صرف نمونے کے لیے دو واقعات سنائے جا رہے ہیں ورنہ الحمدللہ ہمارے تمام بزرگوں کا یہ یاد ہے حضرت مولانا فضل رحمان زنگ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ یو پی میں ایک شہر ہے اناؤ ضلع بھی ہے اناؤ ضلع میں چھوٹا سا مقام ہے گنج مراد آباد وہاں حضرت رہتے تھے دور دور سے لوگ آتے تھے حضرت سے ملاقات کرنے جو بہار میں رقمانی سلسلہ ہے سے جڑا ہوا حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ان کے صاحبزادے ہیں مولانا منت اللہ صاحب منت اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں مولانا ولی رحمانی صاحب اسی طرح ہمارے خاندان کے ہمارے ننیالی خاندان کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت رحمانی کے خلیفہ حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عجیب رنگ حضرت جب اپنے متعلقین کو مرادبہ کراتے تھے ایک عجیب جملہ بولتے تھے کہتے تھے آؤ بھائی پریم پیالہ پیے مرادبے کو کہتے تھے پریم پیالہ یعنی اللہ کی محبت کا جام پیے اللہ کی محبت کا کٹورا پیالہ پیے ایک مرتبہ حضرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھا کچھ لوگ آئے دور سے بہت سارے لوگ آتے تھے دور دور سے حضرت کی زیارت کرنے کے لیے ملاقات کرنے دعائیں کرانے حضرت کی نظر پڑی مسجد بھی بہت بڑی نہیں تھی اب تو اس مسجد کی کچھ توسیع بھی ہو گئی ہے پہلے تو چھوٹی سی مسجد تھی یہ جو ہمارا ہے اس کی بس آدھی رہی ہوگی تو حضرت کی نظر پڑی کہ باہر سے کچھ مہمان آئے اور وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے بایاں قدم پہلے رکھ دیا غلطی سے ناواقف ہونے لگے بس وہ محبت کی طرف الگ ہی چیز ہوتی جیسے انہوں نے بائیں قدم رکھا حضرت بے قرار ہو گئے اور زور پر نکل اٹکل اٹکل مطلب یہ تھا کہ پیر باہر نکل وہ بیچارے آنے والے سمجھے کہ شاید ہمارے گناہوں کا کشف ہو گیا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں نکالو تو ہمیں یہاں سے چلا جانا چاہیے ہم تو اس قابل نہیں ہے ملاقات کر سکے وہ لوگ وہیں سے باہر سے کہیں جائیں وہ لوگ وہیں سے اڈے پر چلے تھوڑی دور پر اڈا تھا اور شام کے بعد وہاں سواریاں بھی نہیں ملتی تھیں چھوٹا سا دیہات تھا والا کا اب تو بہت بدل گیا ہے ماشاء اللہ ہر وقت سواریاں ملنے لگی وہ تھوڑی دیر میں حضرت کو خیال آیا باہر کے کچھ مہمان نظر آ رہے تھے کہاں سے یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا کو کہ میں مہمانوں کو نکال دوں تو پیر نکالنے کے لیے بس بےقرار ہو کر ان کے چیخ نکل گئی تھی خادم نے پوچھا کہ دیکھو مہمان آئے ہے کہا وہ تو چلے گئے ان کو واپس بلاؤ وہاں سے آئے ہیں پوچھو ان کو کھلاؤ پلاؤ ٹرین لے کا انتظام کرو خادم بات کر گئے تو وہ لوگ اڈے پر پہنچ چکے تھے اور واپسی کی سواری پر بیٹھنے والے تھے انہوں نے جا کر کے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں چلیے حضرت آپ کو بلا ہیں انہوں نے کہا اچھا ہم سمجھے کہ ہمارا آنا حضرت کو اچھا نہیں لگا حضرت ناراض ہو گئے ہم واپس جا رہے ہیں وہ لوگ آئے حضرت نے فرمایا جی، کہاں سے آئے ہو کون ہو کیوں آئے ہو پوچھا پھر کہا ارے بھائی میں تم لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا دیکھو مسجد میں داخل ہونے کا ایک مصنون طریقہ ہے تم نے اپنا پیر اس طریقے کے خلاف مسجد میں رکھ دیا تھا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اپنا پیر نکالو یہ اختیار کی چیز نہیں ہوتی پھر انسان بے قرار ہو جاتا ہے جسے یہ نعمت نہیں ملی وہ سمجھ ہی نہیں سکتا یہ کیا چیز آپ سوچیں اگر آپ کا بچہ آپ کی کوئی ان گاڑی چلا رہا اور وہ گاڑی بیچ کر رہا ہے اور اچانک آپ کی نظر پڑی ارے اس کو پتا نہیں پیچھے دیوار میں ٹکرانے والی ہے یا پیچھے کسی کھمبے میں ٹکرانے والی ہے تو اس وقت آپ بڑی محبت سے اس کو آواز دیں عبد اللہ بیٹے ذرا رک جاؤ گاڑی کو کسی دیر میں تو کام ہو جائے گا اچانک آپ کی آواز دکھ لے گی کوئی کچھ گاڑی کیا ہوگی آپ کا بڑا نقصان ہونے والا ہے گاڑی ٹکرا جانے پر اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان سنت کے خلاف کسی عمل بل ہوتا ہے جس کو اس کی قدر قیمت معلوم ہو جاتی ہے پھر اس کا حال بالکل دوسرا ہو ماضی قریب کے اور دوسرے بڑے بزرگ کا واقعہ سنایا گیا تھا حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں جب حضرت کی طبیعت بہت ناساز تھی اور حضرت کو بنگلے والی مسجد میں حجرے سے چار پائی پر لایا جاتا تھا لا کر لٹا دیا جاتا مسجد میں اور حضرت جو کچھ ارشاد فرماتے کچھ مخصوص خادم تھے کان لگا کر سنتے اور پھر لوگوں کو بتلاتے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں حضرت یہ فرما رہے ہیں چار احباب مل کر چارپائی سے حضرت کو لا رہے تھے بس ان میں سے ایک کا بایاں قدم مسجد میں پہلے نکل گیا تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت وانا یاد تھا کہ چیخ نکل گئی اتنی چیز جیسے کسی کو کوئی زخم لگ جائے جیسے کوئی کانٹا لگ جائے جیسے کوئی اور بڑی تکلیف ہو جائے گھبرا گئے بالکل کیا ہوا بات کرو بات کرو بات بات سنت کے خلاف داخل ہو رہے تھے سنت کے معاف سنت کے خلاف مسجد میں داخل ہو رہے تھے اس پر سنت کا اتباع صرف قانونی عمل نہیں رہ جاتا چونکہ اللہ کے جا کر حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے نہیں سنت کا اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کے ساتھ دل کی طرف بچ اب آگے سمجھیں سنت کا یہ اتباع زندگی میں آتا کیسے اللہ تو بہت مہربان ہے نا اپنے بندوں پر بہت شکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ تعالی کے جو خصوصی کرم کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کا جو خاص لطف ہے جو خاص ہدایت ہے جو روحانی غذائیں انسانوں کو ملتی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جن مشاعر کے ذریعے سے اس کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہے ان مشاعر کے قلوب سے ملتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے قریب کے مشاعر سے بھی محبت ہوتی ہے اسے اپنے مرشد سے بھی اسی طرح بے پناہ محبت ہوتی ہے اور مرشد کی زندگی کامل اتباع سنت کی ہوتی ہے اس محبت کے نتیجے میں وہ اپنے مرشد اپنے شہر کی نقل کرتا ہے اور پوری زندگی اتباع سنت کی بنتی چلتی ہے لیکن یہ نعمت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کثرت ذکر نصیب ہو جائے جب معمولات کی پابندی نصیب ہو جائے اس لیے کہ ادھر معمولات کی پابندی ہوتی ہے ادھر فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت کے نتیجے میں اپنے بزرگوں اور اپنے بچائیں کی نقل کرنے کا دیکھا جائے پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ بڑوں کو کہنا نہیں پڑتا ہاں عجیب محبت عجیب چیز ہے محبت سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے اقبال نے محبت کو فاتح عالم کہا ہے باقی محبت فاتح عالم ہے محبت سے بڑی طاقتور کوئی چیز نہیں ہے محبت سے زیادہ مضبوط کوئی جذبہ نہیں ہے جب دل میں محبت آتی ہے تو اپنے بزرگوں کی نقل کرنے کا دل اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دیکھو شیخ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو ایسا نہ ہو کسی کے بھی پیچھے بھاگنا شروع کر دو کسی کے بھی پیچھے دوڑنا شروع کر دو پہلے پورا اطمینان کر لو واقعی یہ صاحب نسبت ہے واقعی ان کو اللہ آلو کی طرف سے اجازت ہے ان کو اعتماد ہے ان کی زندگی میں اتباع سنت ہے اس کے بعد جب تم ان کی نگرانی میں معمولات کی پابندی کرو گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنا اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی اور رحمتیں جو آئیں گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے بشاعت کے قلوب سے ہوتے ہوئے تمہارے شیخ کے قلب سے تمہارے اندر آئیں گی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں پورے سلسلے سے خود بخود محبت ہوتی جائے گی اور شیخ کیونکہ سب سے قریبی ہیں اس لیے تم کو ان کی نقل کرنے کا دل چاہے گا اور ان کی زندگی چونکہ سنت کی اتباع والی ہوگی اس لیے خود بخود تمہاری زندگی سر سے پیر تک اتباع سنت کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی اور یہ رنگ حقیقت میں اللہ کا رنگ ہے صرف اللہ ومن احسن احسن من اللہ له عابدون یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں یہ کسی انسان کی بندگی نہیں ہوگی یہ کسی انسان کی حقیقت میں غلامی نہیں ہوگی یہ انسان کی اتباع کر کے اللہ کی بندگی ہوگی اچھا وہ غریب ترتیب ہے جس کے لیے کثرت ذکر ضروری ہے اللہ کا تعلق ضروری ہے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت الفقار صاحب نے مختلف مجلسوں میں کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کون معمولات کی پابندی کرتا ہے کون نہیں کرتا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اب ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی سمجھے کہ حضرت کو کشت کے ذریعے پتہ چل جاتا ہو پھر حضرت نے اس کی ٹیکنیکل وجہ بتلائی کیسے پتہ چل جاتا ہے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی معمولات کی پابندی کرے اور پھر اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو اس کو کیفیات نصیب نہ ہو جب وہ معمولات کی پابندی کرے گا تو اس کے قلب کو کیفیات نصیب ہوں گی اور جب وہ کیفیات نصیب ہوں گی تو وہ مجبور ہوگا اپنے صحت کو بتلانے پر وہ چھپا سکتا ہی نہیں ہے اس لیے جب آ کر انسان کیفیات بتلاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا ماشاء اللہ خوب معمولات کی پابندی کر رہا ہے اور جو بس بس جی حضرت بہت اچھا ہے ماشاء اللہ معمولات کرتا ہوں میں سیدھر مراقبہ کرتا ہوں میں سیدھر ذکر کرتا ہوں آگے کچھ بھی پتہ چل جاتا ہے ایسے ہی ہے بس کبھی کبھی کر لیتا ہوگا بیچارہ یہ پابندی نہیں کرتا اس لیے کہ پابندی کرے گا تو پھر پابندی کرے گا تو نماز الگ ہوگی پھر ذکر الگ ہوگا پھر تلاوت الگ ہوگی پھر تو نگاہیں بدل جاتی ہیں چال بدل جاتی ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اتنا بیٹھنا بدل جاتا ہے خاص قسم کا توازو اس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کے مزاج کے اندر تبدیلی آئی حضرت تھانوی اللہ کو وہ برماتے تھے کوئی میرے پاس آتا ہے اس کی چال دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ذریعے اس کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں وہ جو اللہ والوں کو کش ہوتا ہے دل کا حال اللہ جس پر چاہتے ظاہر کر دیتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ ظاہر کے دیکھو ظاہر کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا سنت میں یہ اعتدال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ غریب لوگ کپڑوں کو پیون لگانے والی سنت پر عمل کر سکتے ہیں اور امیر امیر حضرات اللہ و جمیل و جو عب الجمال والی سنت پر عمل کر سکتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقے ہیں پھر جس حال میں اللہ نے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الگ الگ حالات تھے کبھی کچھ نہیں ہے تو پیون لگیں گے کبھی اللہ نے بہترین لباس آٹا فرمایا ہے تو آپ یمنی چادر اوڑھ کر مہمانوں سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں انسان کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر سکتے ایک مرتبہ ہمارے حضرت کی مجلس میں ایک نوجوان لڑکا آیا اس نے نئی نئی داڑھی رکھی تھی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا داڑھی جہاں سنت ہے وہاں انسان کی شخصیت کی کشش میں زبردست اضافہ بھی کرتی ہے ہر سنت میں ایک نور ہے اور اس سے بندے کی نورانیت میں زبردست اضافہ ہوتا ہے انسانی شخصیت میں نورانیت ایک عجیب و غریب کشش پیدا کر دیتی اچھا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے سنتوں کو چھوڑ کر ہمیں جن کے طریقے اچھے لگ رہے ہیں خود ایمانداری سے سوچیں ان کا انجام کیا ہے جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں ماننے والے جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں کسی بھی ایمان والے اپنے لیے آدمی نہیں تیار ہوتا جلدی سے یہ کہنے کے لیے کہ اگر میں گنا کروں گا تو میرا انجام جہنم پسند نہیں جہنم برآمد لو ہاں جنت جانا ہے چاہے کرے کچھ لیکن جنت چلو ٹھیک ہے تمہیں تو جنت میں جانا ہے کوئی شک نہیں اللہ مجھے تمہیں سب کو جنت میں لے یہ بتاؤ سنتوں کو چھوڑ کر جن کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے وہ تو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانا کہاں ہوگا ان کا انجام کیا ہو ان کا انجام تو جاننا ہے نا اور ان کا طریقہ کیوں اچھا لگ رہا ہے اس لیے ان سے وہاں پر جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا طریقہ اچھا لگتا ہے جس سے محبت نہیں ہوتی اس کا طریقہ کبھی نہیں اچھا لگتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا انسان کو جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا خدا نا خاصہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں اللہ کا انکار کرنے والوں کی محبت اللہ کے رسول کا انکار کرنے والوں کی محبت ہو آخرت کا انکار کرنے والوں کی محبت ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم بن جائے ہمارا انجام بھی برا ہو جائے اللہ پر محبت کے ساتھ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادائیں صرف کہتے دیکھیں ایک انگریز نوجوان تھا اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی ڈائری لکھنے کی اس کی عادت تھی تو اس کی ڈائری کا ایک سفر سناتا ہوں میں آپ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا میری بیوی جب کبھی بازار جاتی ہے تو کیب الٹا لگاتی ہے خود لکھ رہا ہے الٹا لگاتی ہے وہ جو کیب کا شیڈ ہوتا ہے صاحبان چہرے کو بچانے کے لیے اس کو سامنے لگانے کے بجائے پیچھے لگاتی پھر لکھتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی کیا الٹا لگاتی ہے لیکن چونکہ وہ میری ہے اور مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے اس لیے اب مجھے ایسے ہی کیس اچھا لگتا ہے اگر میں بازار میں کسی لڑکی کو کیس سیدھا لگائے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ اس سے الٹا کیوں لگائے سمجھ رہے ہیں وہ اعتراف کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی کیپ الٹا لگاتی ہے لیکن چونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اس لیے مجھے اسی طرح کیپ اچھا لگتا ہے اب اگر میں کسی کو سیدھا لگائے دیکھوں تو مجھے غصہ آتا ہے کہ اس سے الٹا کر رہے یہ اب سمجھے اگر ہماری زندگی میں سنتوں کی تڑپ نہیں ہے کہ سنت ہی ہمیں اچھے لگے سنت کے خلاف کوئی عمل ہو تو ہمیں اچھا نہ لگے اگر ہم کسی کو خلاف سنت عمل کرنے سے روکنے پر قادر نہیں ہیں اس کو ٹوک نہیں سکتے اس کو روک نہیں سکتے تو ہمارے دل کے اندر پڑھنے میں نہ کیا ہو رہا ہے سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا دوست ہے اللہ یہ سنت کے خلاف عمل کر اللہ میں کس طرح اس کو سمجھاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا یہ جو دل کی کڑن ہے نا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے آخری اگر یہ کوڑن میں نہیں پیدا ہوتی تو جو سمجھو گے ابھی دل کے اندر ایمان لے آئے دل سے دعا نکلے اللہ آپ اس کو سمجھا دیجیے اللہ آپ کی بدل دیجیے میں تو نہیں سمجھا پا رہا ہوں میں تو نہیں کہہ پا رہا ہوں اور اس قرآن پر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں دل سے سنت کے لیے یہ قرآن نہیں پیدا ہو رہی ہے ایسی محبت نہیں آ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یوں سمجھیں کہ ابھی اللہ سے تعلق نہیں ہوا ابھی آخرت کا یقین ہی نہیں آیا ابھی ہم نے ایمان کی پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا یہ فتوے نہیں ہیں یہ ساری دنیا کو کافر کہہ دیا جائے فتوا تو وہی ہے جو مفتی آنے کے نام دیں گے بھائی جو کلمہ پڑتا ہے وہ کلمہ لیکن وہ ظاہر کی باتیں ہیں ہم ظاہر کے مکلب ہیں لیکن یہ حقیقی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے حقیقت پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ظاہر پر نہیں ہوں گے دار سے جو فتوے دیے جاتے ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور تربیت کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے اگر یہ دونوں فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر شریعت اور حقیقت کا فرق سمجھ میں آ جائے فرضے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں تربیت حقیقت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت نصیب فرما دے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے کے منافقین کے بھی کوفے کے میں نہیں دیے تھے اور جب تک انہوں نے اپنی زبان سے کفر کا اظہار نہیں کیا حضور کو معلوم تھا دلوں کے اندر چھپائی اتر لیکن حضور ان سے مسلمانوں والا ہی معاملہ کرتے رہے اب تک ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے رہے ان کے نکاح وغیرہ بھی شرکت کرتے رہے لیکن وقت مسلمان کہتے تھے وہاں تو حضور کو یقینی طور پر معلوم تھا کس کے دل کا خیال ہے ہمیں تو یقینی طور پر نہیں معلوم اس لیے ہم کو جو اپنے کو جو کلمہ پڑھتا ہے اور جو دین کے اصولوں کا انکار نہیں کرتا یہ مطلب نہیں کہ کلمہ پڑھے اور دین کے اصولوں کا انکار کرتا رہے کلمہ تو قادیانی نہیں پڑھتے لیکن مربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق نبوت اس کا انکار کرتے ہیں حضور کے بعد دوسرے نبی کو مانتے ہیں اس میں جھوٹی تعویلیں کرتے ہیں تو ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو جو دین کی بنیادوں کا انکار نہیں کرتا ہم اس کے مکلم ہیں ہم اسے مسلمان کہیں مسلمان سمجھیں لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے کہنے اور ہمارے سمجھنے سے نہیں ہوگا جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کے مسلمان سمجھنے پر ہوگا اللہ نے مسلمان کب سمجھے اللہ کرے کہ یہ فرق ہمارے سمجھ میں آئے اب ہم سے ہر شخص اپنا جائزہ لے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ پر کوئی حکم لگا دوں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ مجھ پر یا کسی اور پر کوئی حکم لگا دیں لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے اگر ہمارے دل میں ایمان ہے اگر ہمارے دل میں اللہ کا تعلق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور ایمان محبت کے بغیر نہیں ہوتا تو پھر ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر کا طریقے کیوں نہیں اچھے لگ رہے اور دوسروں کے طریقے کیوں اچھے لگ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا حال اچھا نہیں ہے ہمیں اپنے دل کے علاج کی ضرورت ہے اللہ ہی ہمارا علاج کرنے والے ہیں اللہ علاج فرما وہی علاج بتلایا ہمارے کا اللہ کو کثرت سے یاد کریں اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ کو کثرت سے یاد کریں اللہ کے دین کی محنت کریں اور اللہ سے خوب مانگیں خوب دعا مانگیں کہ اللہ اپنی محبت دے دیجیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیجیے اور پھر جو محبت کے ظاہری تقاضے ہوتے ہیں اپنے اوپر جبر کر کے ان تقاضوں کو پورا کرنا شروع کریں اور اللہ سے یہ کہیں اللہ ابھی محبت کی تڑپ تو نہیں ہے لیکن جو میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں اللہ آپ میرے دل میں محبت کی تڑپ بھی پیدا فرما دیجیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا اور حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہر طریقہ بجائے خوبصورت لگنے کے بدصورت نظر آنے لگے گا اس کو دیکھ کر دل خوش ہونے کے بجائے غمگین ہوا کرے گا دل میں تکلیف ہوا کرے گا سنت کا غم ارشاد فرمایا دعا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی طبیعت عطا کر دے کہ سنت طبیعت کا تقاضا بن جائے اور خلاف سنت کرنا ایسا ہو جیسے سر پر پہاڑ آ پڑا سنت کا غم کرنے والے بہت کم ہیں اور سنتوں کو ذمہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں پہلے زمانے میں اہد پہاڑ کے برابر ایمان والے بھی اپنے ایمان کے بارے میں لرزا و ترساں رہتے تھے اور ہم ٹمٹماتے ایمان والے اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت سے ہی بے فکر ہیں ساری دنیا آگاہی حاصل کرنے والا ساری دنیا سے آگاہی حاصل کرنے والا اپنے آپ سے آگاہی حاصل نہیں کرتا بناروں کا نفس ہو بن آرا کا رب ہو جس نے اپنے رب کی برائی پہچان لیا بس اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا جب انسان اپنی بے حقیقی اپنی بے حقیقتی کو جان لیتا ہے اپنی کمزوری کو جان لیتا ہے اپنی بے تبادی کو جان لیتا ہے میں کتنا کمزور ہوں میں کتنا بے بس ہوں میں ہر وقت کس قدر خطرات کے درمیان جی رہا ہوں سوچیں انسان کو اپنی زندگی پر اپنے کاروبار پر اپنے آل اولاد پر اپنے مال و ملال پر اپنے مکان پر اپنی جائیداد پر بڑا ناز ہوتا ہے پڑھ رہا ہوں ہماری زندگی کتنی بے حیثیت ہے اور ہم ہر وقت کس قدر خطرات میں گرے ہوئے ہیں ہمارے پیروں کے نیچے موت زمین کے اندر دہتے ہوئے دعوے تم پھٹنے کے لیے تیار ہر وقت زور لگا رہے ہیں اگر انہیں موقع ملے تو بڑھ پا رہے ہیں کی طاقت آزمائی اور کے زور لگانے کے نتیجے میں کبھی کبھی درمیان کی زمین کی پلیٹیں گر جاتی ہیں تو آ جاتی ہے کبھی زمین پھٹ جاتی ہے آپ اس پیسہ پہاڑ نکل پڑتے ہیں لامے ابلنے لگتے ہیں کبھی سمندر کے اندر زمین پھٹتی ہے اور وہ اندر کے تیار مادے پانی کو ٹکر مارتے ہیں تو سونامی آتا ہے طوفان آتا ہے ہمارے پیروں کے نیچے موت ہے ہمارے سر کے اوپر ہر وقت موت بڑھ رہی ہے اس قدر شہاب ثاقب ہماری زمین پر ہر وقت برستے رہتے ہیں کہ اگر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ نہ پیدا کی ہوتی تو ہر لمحہ زمین پر اس قدر پتھروں کی بارش ہوتی ہے کہ کوئی ایک جاندار ایک سیکنڈ نہیں ہے نیچے بھی موت اوپر اور یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے سائنسدانوں کو یہ بات بہت دیر میں معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ نے ساتھ پایا امین تم من کس طرح یہ کو مولا کیا تم آسمان والے سے مطمئن ہو گئے ہو وہ چاہے تو تم کو زمین میں ڈکا دے یہ جو لابے اندر سے زور مارتے ہیں نا اسی کے نتیجے میں زمینیں پڑتی اور اس زمانے میں تو زمینیں دھکنے کے بہت غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں جگہ جگہ ہو رہے ہیں بعض مناظر آج ہی میں نے دیکھے تلاش کرنے والوں کو مل جاتی روڈ پر گاڑی چلی جا رہی ہے اچانک زمین پڑی پوری گاڑی لگی آدمی چلا جا رہا ہے اچانک زمین دھری تھوڑا ہو گیا پورا آدمی روڈ پر گاڑیاں کھڑی ہیں روڈ کے بازو سے زمین کا بھی پوری پوری گاڑیاں پلٹ پلٹ کر اندر جا رہی ہیں درتی چلی جا رہی ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے حتیٰ کی سمندر کے اندر کی زمین دھس رہی ہے اور سمندر کے کنارے کے درخت ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ واقعات چائنا میں ہوئے کوریا میں ہوئے امریکہ کے بعد علاقوں میں ہوئے پچھلے پچھلے دو تین سالوں کے اندر یہ واقعات سے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمین میں دھسنے کے واقعات کثرت سے ہوں گے یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا ہم بھی تو نہیں ہو اللہ نے امن تم کی سما کیا تم آسمان والے خدا سے مطمئن ہو گئے ہو ایک صفت کو بولا کہ وہ تم کو زمین میں کرنا دے پیدا یہ سے برابر ہو جائے تمہارا ڈاکور امن تم کس طرح فی الحال کیا تم آسمان والے سے اس سلسلے میں مطمئن ہو گئے ہو کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے سروں پر پتھروں کی بارش کر جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت ایک عام انسان نہیں ہو سمجھا ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ کو دھمکیاں دے رہے ہیں آج سب کو معلوم ہو گیا یہ دونوں حقیقتیں ہیں اور جس کے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں اوپر بھی موت ہے نیچے بھی موت آج کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے ہندوستان کے کسی ساحلی شہر سے دبئی کا ایک طیارہ روانہ ہوا اور دبئی ایئرپورٹ پر پہنچا اس کی کریش لینڈنگ ہو گئی سیدھا نہیں اتر سکا تھوڑا سا وہ سٹ ہو گئی اس کی اور سے میں آگ لگ گئی بس اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو اور عملے کے افراد کو بچا لیا پورا جہاز جل کر بتا ایک جہاز کو سنبھالنا فضا سے نیچے اتارنا کتنا مشکل ہوتا ہے ہماری یہ پوری زمین کی جہاز بھی ہے جو ہر وقت فضا میں ہم کو لے کر تیر رہی ہے اور عجیب تیراکی ہے ایک طرف یہ لٹو کی طرح چکر لگا رہی ہے ہر چوبیس گھنٹے میں اس کا چکر مکمل ہو جاتا ہے چوبیس ہزار کلو میٹر کا اس کا چکر چوبیس گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے دوسری طرف یہ اپنے مدار کے اوپر چکر لگا رہی ہے تیسری طرف اس کا ایک اور چکر ہے جو اس کا جھکاؤ ہے نا وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس میں فرق ہوتا رہتا ہے اور وہ دسوں ہزار سال میں جا کر مکمل ہوتا ہے یہ تیسرا چکر ہے اور چوتھی طرف پورا نظام شکتی سورج اپنے پورے خاندان کے ساتھ لے کر کے اس کو کہکشا کے مرکز کی طرف لیے چلا جا رہا ہے چار چار سفر ہمارے زمین کے ایک وقت جو ہو رہے ہیں ایک ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ڈر لگا رہتا ہے اللہ خیریت سے نیچے اتارے خیریت سے سفر مکمل ہو اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار یا ہوائی جہاز ہے جو ہر وقت سفر کر رہا ہے اور جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت ہم کائنات کے کس جگہ تھے اور آج کس جگہ ہیں کروڑوں اربوں خربوں کلو میٹر زمین ہم کو لے کر دور جا چکی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اب اس چکر میں ذرا آپ دیکھیں والی چیز پر چھوٹی چھوٹی کیلے رکھ دیں یا چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھ دیں اس کے بعد اس کو گھما دیں تو ایک ہی پتھر بچتا ہے اور دور چلے جائیں زمین تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہی ہے تو ہمیں فضا میں چلا جانا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین نے ہم کو پکڑ رکھا ہے اتنی زور سے پکڑ رکھا ہے کہ ہم فضا میں نہیں جا پاتے حقیقت میں ہم زمین پر کھڑے نہیں ہیں ہم زمین پر اس طرح لٹتے ہوئے جیسے یہ پنکھا لٹا ہوا ہے جیسے یہ پنکھا چھت میں لٹکا ہوا ہے تو اوپر سے چھت سے ٹچ ہے اور باقی پورا نیچے لٹکا ہوا ہے ہم جب زمین میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا پورا جسم فضا میں ہوتا ہے اور ہم زمین کے ساتھ اس طرح ٹچ ہوتے ہیں اور زمین نے ہم کو اتنی طاقت سے پکڑا ہوا ہے کہ فضا ہم کو اپنی طرف کھینچنے نہ پائے لیکن ذرا اور زور سے پکڑ لیتی تو ہم چلی نہ پاتے پیر بھی اڑ جاتا ہے سلام بھی لگا لیتے ہیں دوڑ بھی لیتے ہیں گاڑیاں بھی چل جاتی ہیں اور ہمیں فضا میں بکھر جانا چاہیے لاپتا ہو جانا چاہیے لیکن ہم لاپتا بھی نہیں ہو پاتے کتنا کمانا ہو ہر طرف زندگی کو ہے اس سے آگے بڑھے پوری فضا زہریلے جراثیم سے بڑی ہوئی اور وہ جراثیم کروڑوں کی تعداد میں ہر سانس میں ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اندر رک جائے تو ہماری زندگی کے لیے خطرہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے جب ہم پلٹ کر سانس لیتے ہیں تو وہ سب باہر رہ جاتے ہیں آکسیجن کو پھیپڑے روک لیتے ہیں چوس لیتے ہیں اور باقی جو جراثیم اندر داخل ہوئے تھے جس طرح داخل ہوئے تھے اسی طرح باہر چلے جاتے ہیں کون ہماری حفاظت کر رہا ہے ہر وقت ہم خطرے میں جب انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہو جاتا ہے اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں آپ جلا رہے ہیں اس لیے میں جی رہا ہوں اللہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں اللہ کی نافرمانی کی ہمت وہی کرتا ہے جو اپنی حقیقت سے ہوتا ہے چاہے اس کے پاس سندیں جتنی ہوں چاہے سرٹیفکیٹ کتنے ہوں اللہ کی لاپرمانی کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا کو کیا جانے گا یہ ابھی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا یہ کائنات کی حقیقتوں سے کیا واقف ہوگا یہ ابھی اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا جو اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے گا وہ اللہ کی عظمتوں کے آگے جھک جائے گا اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی نا کا تصور کرے من آرا عرف ربه جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے پھر اللہ کی محبت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے پھر زندگی پوری بدل جاتی ہے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے زندگی میں سنتوں کا اجتماع آ جاتا ہے ظاہر سنتوں سے آراستہ ہو جاتا ہے باطن اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے اور پھر انسان اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کی جو نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اول تو حاصل نہیں کر پاتا اور اگر حاصل کر بھی لے تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے دل کا سکون و اطمینان ضروری ہے فائدہ اٹھانے کے لیے بابرکت زندگی ضروری ہے پھر زندگی میں برکت آتی ہے پھر اللہ جتنی نعمتیں دیتے ہیں ان نعمتوں میں اس کو خوشحال زندگی عطا فرماتے ہیں بابرکت زندگی عطا فرماتے ہیں پھر اس کی اولاد کو اس کی کی آنکھوں ٹھنڈک بناتے ہیں پھر اس کے کاروبار کو بابرکت بناتے ہیں پھر اس کی روزی کو بابرکت بناتے ہیں پھر اللہ اسے پرسکون نیند آتا فرماتے ہیں پرسکون سکون زندگی عطا فرماتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ یہی سب پانے کے لیے ایک نافرمان انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے شیطان نہیں چاہتا کہ ہم یہ نعمتیں پا سکیں اس لیے انہیں نعمتوں کا جھانسا دے کر کے شیطان ہم سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میرا کہنا مانو شیطان جھوٹا ہے میں تم کو یہ ساری نعمتیں دوں گا جو کم الفر امور و بل الفاطاں تمہیں فخر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کا کہنا مانو مانو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور تم سے گناہ کراتا ہے تم سے بے حیائیوں کے کام کراتا ہے مغفرت اللہ ہو فضلہ اور اللہ وعدہ کرتے ہیں میرا کہنا مانو گے میں تمہاری آخرت بھی بناؤں گا میں تمہاری دنیا بھی بناؤں گا میں تمہاری مغفرت بھی کروں گا یہ آخرت بنانا ہے اور تم کو اپنا فضل بھی دوں گا یہ دنیا بنانا ہے جن نعمتوں کی خاطر میری نافرمانی کر رہے ہو میرے پاس آؤ وہ نعمتیں میں تم کو دوں گا جس پرسکون زندگی کو پانے کے لیے تم میری نافرمانی کر رہے ہو شیطان کا کہنا مان کر وہ تمہیں نہیں ملے گی شیطان دھوکے باز ہے وہ تم کو اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال رہا ہے ہاں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو غرور کہا غرور غرور دھوکے کو کہتے ہیں وغر رقم بلّہ غرور الغرور وغر رقم بلّہ غرور اس دھوکے بعد شیطان ہے جس نے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اللہ اس دھوکے سے ہمیں نکال دے کامیاب انسان وہ ہے جو اس دھوکے سے نکل آدمی پڑھ لے لکھ لے سن لے جان لے لیکن وہ اس دھوکے سے نہیں نکل سکا تو اس کا پڑھنا لکھنا اس کے کام نہیں آیا اس کا پڑھنا لکھنا اس کے لیے مفید نہیں ہوا جو اس دھوکے سے نکل گیا اس کے لیے مفید ہو گیا ارشاد فرمایا سب سے بڑی کرامت تو توجہ سے کسی کو دل کسی کے دل کو جاری کرنا ہے اور باقی تو چھوٹی چیزیں حضرت جنید بغلہ کس لیے کی جب کوئی اللہ والا توجہ ڈال کر کسی کے دل کو جاری کر دیتا تو پھر آگے سوری نعمتیں مل جاتی ہیں اللہ کا تعلق ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ملتا ہے سنتوں کا اجتماع آتا ہے زندگی کامل سنت اور شریعت کی پابند ہو جاتی ہے اور باقی تو چھوٹی چیزیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی دس سال رہا اور کہا آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تو نے کوئی خلاف سنت عمل دیکھا ہے کہنے لگا نہیں فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت کیونکہ اتباع سنت کا مقابلہ کوئی کرامت نہیں کر سکتی شریعت و سنت پر عمل کر لیں ہاں یہ اصل میں یہ جو پہلا جملہ ہے اس کو یوں ہونا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت توجہ سے کسی کے دل کو جاری کرنا ہے سب سے بڑی کرامت سنتوں کی قابل اتباع ہے اس پر حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک آدمی آیا دس سال کا اور اس کے بعد کہا حضرت میں دس سال آپ کی خدمت میں رہا میں نے تو کوئی کرامت نہیں خیال کیا تھا پانی میں اڑے یہ کرامت ہے پانی میں چلے یہ کرامت ہے ہوا میں اڑے یہ کرامت ہے ہاں مٹھی بند کریں کھولیں تو الائچی آ جائے پیسے آ جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے کرنا حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ دس سال میں تم نے مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے دیکھا فرمایا نہیں یہ تو نہیں دیکھا فرمایا اس سے بڑے کوئی اللہ یہ نعمت تک پتا فرمان باقی جہاں تک ظاہر حالات کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جیسے کرتے جب جیسے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موجودات عطا فرمائے آپ نے برتن کے اندر انگلی ڈال دی دسوں انگلیوں سے پانی کے چشمے کوٹنے شروع ہو گئے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا نا اگر ہمیشہ ایسا ہوتا تو آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑتی ایک مرتبہ پانی نہیں آ... نہیں تھا نماز قضا ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی تیمم کی آیت اسی لیے نازل ہوئی نا کہ پانی موجود نہیں تھا اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو اس طرح مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا حضرات صحابہ اکرام نے تیمم کیا تو انگلیوں سے پانی نکلا صحابہ نے دیکھا لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا تھا اسی طرح اللہ والوں سے یہ توقع رکھنا کہ ہمیشہ کرامتیں ہوتی رہی ایسا نہیں ہوتا جب اللہ چاہتے ہیں تب ہوتا ہے جس کے ساتھ چاہتے ہیں اللہ کرتے لیکن سب سے بڑی کرامت جو انسان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے جس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہوتی ساری کرامتیں اسی کی ساتھ سے وہ یہ ہے زندگی سنت اور شریف شریعت پر استقامت کے ساتھ گزرے ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور یہ کرامت ہر ایک حاصل کر سکتا ہے اس کی نیت تو کر سکتا ہے اس کی محنت تو کر سکتا ہے آدمی انسان نیت اور محنت کا ہی مکلف ہے اللہ جب چاہیں گے آتا فرمائیں گے اس وقت ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ اب ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق گزاریں گے کوشش کریں گے ہماری زندگی کا کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہ ہونے پائے پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسے برکت آئی کیونکہ اتباع سنت کا مقابلہ کوئی کرامت نہیں کر سکتی شریعت اور سنت پر عمل کر لیں یہی سب سے بڑی کرامت ہے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے فرمایا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو میل لگی تھی وہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر ہے کیونکہ انہیں نسبت صحابیت حاصل صحابہ اکرام کو جو مقام ملا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کے نتیجے میں ملا نا جب انسان سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ صحابی نہیں بن جاتا لیکن یہ سنتیں کیا ہے حضور کا عمل ہے نا تو اس کے نتیجے میں اس کو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا خاص پیغام حاصل ہوتا وہ نعمت حاصل ہوتی ہے جس نعمت کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے ارشاد فرمایا یاد رکھیں سب مجاہدات میں مشکل مجاہدہ ہر حال میں سنت پر عمل کرنا ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو سولہ سال سے روزے رکھ رہے تھے کسی نے کہا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے میں نے کہا ان بزرگ سے کہو کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن نہ رکھیں ان بزرگ نے کہا یہ زیادہ بڑا مجاہدہ ہے یہ ابھی مجھ سے ہونا مشکل ہے کیونکہ یہ سنت کا طریقہ ہے مجاہدات میں سب سے بڑا مجاہدہ سنت کے مطابق عمل کرنا ہے اس لیے کہ مجاہدے کے بغیر کوئی نعمت نہیں حاصل ہوتی دنیا میں کاروبار کرنا ہو تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے ہم مجاہدے کو اپنے الفاظ میں قربانی کہہ سکتے ہیں وقت کی قربانی مال کی قربانی جان کی قربانی انسان پابندی کرتا ہے تب جا کر دو پیسے حاصل ہو پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے اپنی محبت کے لیے ساتھ فرمایا سبلنا جو لوگ ہمارے راستے کا مجاہدہ کریں گے جو ہمارے لیے کچھ قربانی دیں گے جو ہمارے لیے محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے فرما رہے ہیں کیونکہ مجاہدے کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملتی اور سب سے بڑا مجاہدہ سنتوں کا اتباع ہے مجاہدات میں سب سے بڑا مجاہدہ سنت کے مطابق عمل کرنا ہے خود ساختہ مجاہدوں سے اگر تولہ بھر اصلاح ہوتی ہے تو مصنون مجاہدے سے من بھر اصلاح ہوتی ہے محبوب کی شباہت پر رحمت حضرت جی دعوت برخاتون نے ارشاد فرمایا کتنے لوگ قیامت کے دن ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت بنانے کی وجہ سے معاف کر دیے گئے اس لیے معاف کر دیے رہیں گے انہوں نے اپنی شکل و صورت اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے محبوب جیسی بنائی تھی مثلاً دانوی اور ظاہری سنت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے گا کہ اس نے شکل و صورت میرے محبوب کی بنائی ہے اس لیے اس پر رحم کیا جائے گا اور معاف فرما دیا جائے گا الحمدللہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کہ اللہ ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچنے کی دے ہم نیت کریں انشاءاللہ ہر کام سنت کے مطابق کریں گے پھر اس کا ایک بہت بڑا نفع یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درد اور جو غم عطا فرمایا تھا پوری انسانیت کی جو فکر عطا فرمائی تھی پھر اللہ کرم فرمائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان منتقل ہوگا اور اللہ وہ درد وہ غم وہ فکر عطا فرمائیں گے پھر ہم پوری انسانیت کے لیے تڑپ تڑپ کر مانگ رہے ہوں گے اور پھر ہر انسان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اپنی پوری طاقت لگا رہے ہوں گے اپنی پوری صلاحیت لگا رہے ہوں گے یہ نعمتیں اس وقت تک نہیں حاصل ہوتی جب تک انسان پوری کوشش کر کے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں نہیں ڈالتا اور جب تک کثرت سے اللہ کو یاد نہیں کرتا اور کسی اللہ والے سے جڑ کر کے اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی فکر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کبھی نماز سے پہلے بعض حضرات نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ سفر کر کے آئے ہیں سلسلے میں داخل ہونے کے لیے توبہ کرنے کی نیت سے اس لیے یہ آج اس توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھائے گا جو حضرات اس نیت سے آئے ہیں وہ توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھیں جن کو الحمدللہ پہلے سے بیعت کی نعمت حاصل ہے وہ اپنی بیعت کی تجدید کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے اس پر استقامت نصیب فرمائے ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے بار بار ذکر کیے جاتے ہیں صبح شام کی تصبیحات کا اہتمام کریں قرآن پاک کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کریں ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں روزانہ کچھ وقت نکال کر کے مراقبہ کیا کریں مراقبہ ذکر قلبی کو کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنے کو اور اپنے شہر کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں اپنے حالات بتلاتے رہیں مشورے کرتے رہیں اور جو ہدایات دی جائیں ان پر عمل کرتے رہیں تھوڑی دیر قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں بعد انشاءاللہ سفر حج کے بعد مجلسیں پابندی کے ساتھ ہوا کریں گی یہ بات ذہن میں رکھیں اپنے ساتھیوں کو بھی اطلاع کر دیں کہ آگے جو دو جمراتیں آنے والی ہیں ان میں آج اس کا باہر کا سفر ہوگا اس میں مجلس نہیں ہوگی تیسری جلا مسجد اللہ محمد آل محمد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا علطرین من و پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے لشکر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کا اللہ اقراری مجرم ہیں ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے اللہ محاف معاف فرما دیجیے اللہ بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں اللہ اللہ آپ کے سبق کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں آپ بہت رحیم ہیں بہت مہربان ہیں بہت غریب ہیں اللہ آپ نے واضح فرمایا ہے کہ جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں اللہ ہم سچے دل سے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر کے معافی مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے دلوں کو صاف کر دیجیے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ دلوں کو غفلت سے محفوظ فرما دیجیے اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے اللہ ہر وقت اپنا ذکر نصیب فرمائیے ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ بری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ آپ کی نافرمانی کر کے جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا بھی نہیں مل پاتی اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ بابرکت روزی عطا فرمائیے اللہ بابرکت روزی عطا فرمائیے اللہ روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے روزی کی پریشانی سے حفاظت فرمائیے روزی کی خاطر در در کی ٹھوکر کھانے سے حفاظت فرمائیے اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیے قرض جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے اللہ اتار دیجیے اللہ بابرکت روزی عطا فرمائیے حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے اللہ بچے اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرمائیے اللہ حاضرین مجلس کے دنوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے اللہ جو آپ کے گھر کے لیے روانہ ہو چکے یا جانے والے ہیں اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائیے آسان فرمائیے حفاظت فرمائیے اللہ سب کو حج مقبول و مقبول نصیب فرمائیے عافیت کے ساتھ سارے اعمال اور ارکان ادا کرائیے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ لے جائیے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائیے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائیے اللہ قبولیت اور رحمت کے ساتھ نصیب فرمائیے اللہ فضل کے فیصلے فرما دیجیے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے تقبل